دعوت خطاب دے رہا ہوں ناروں کی گونج میں آپ بھی جو ہے استقبال کیجئے حضرت مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب نعرہ تکبیر تاج دار نبوت تاجدار ختم نبوت اکابرین ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت نعرہ تکبیر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 وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا نقش ہستی ابر نہ سکتا وجود لوہو قلم نہ ہوتا حضرات علماء کرام اکابرین امت آج میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام اکابر علماء اور حضرات کا بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہاں پر شرکت کا موقع فراہم کیا اور میں مجھ سے پہلے ابھی اعلان کرتے ہوئے ہمارے یہاں پر عالم دین اور ہمارے ساتھی یہاں فرما رہے تھے ہم تو یہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے اور ایک حصہ ڈالنے کے لیے کہ ہمارا نام بھی اس فہرست میں آ جائے اس لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اتنی خوبصورت اتنی کامیاب عظیم الشان اس کانفرنس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال الحمد مجمع بڑھتا جا رہا ہے اور شمع رسالت کے پروانے اور مجاہد ختم نبوت یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تسکین کے لیے سکون کے لیے کہ ہم اپنے آقا کی باتوں کو سنیں ہم اکابر سے پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عنوان سے جو یہاں پر خیالات کا اظہار ہوتا ہے اس کو سن کر محظوظ ہوتے ہیں حضرات محترم آج دنیا بھر کے اندر جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں گستاخانہ فلم کو لا کر ڈیڑھ ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی گئی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے ہر چیز کو سہ سکتا ہے اچھے سے اچھا مسلمان ہو گناگار سے گناگار مسلمان ہو کلم طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ابھی دو ہفتے قبل میں بوسنیا کے شہر سرجیو میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس جو انٹر فیتھ پیس کانفرنس کے عنوان سے وہاں پر منعقد کی گئی اس میں دو سو سے زائد ممالک کے زعما اور رہنما بلائے گئے اور پھر بتیس پینل تشکیل دیے گئے پندرہ سے زائد ملکوں کے ہیڈ اس میں موجود تھے اور اس میں ہم نے اس بات کو ابھی یہ واقعہ ابھی یہ فلم نہیں آئی تھی کہ ہم نے اس بات کو ان کے سامنے واضح کر کر بات کی جیسا کہ ابھی حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب مدزی اللہ فرما رہے تھے کہ ہم تو تمام انبیاء کا احترام تمام انبیاء کی عزت تمام انبیاء کی تقریب کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں تمام اہلامی کتب کی عزت تمام اہلامی کتب کی عزت اس کی تقریم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں میں نے کہا ہمیں اسلام اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وما ارسل کا اللہ رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے تھے جن کو اللہ نے وما ارسل کا اللہ کا فتل ناسی بشیرم و نذیرہ بنا کر بھیجا تھا جن کو اللہ نے لقت من اللہ سفیم رسولہ بنا کر بھیجا تھا ہم اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے اور اس نبی کے میسجز کو پھیلانے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں کیونکہ ہمیں یہ رواداری ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اور اسی کی روشنی میں ہم آگے چلتے ہیں مگر میں آج یورپ کے ان تمام آئے ہوئے لوگوں کو اور پوری دنیا کے آئے ہوئے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں مگر پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستا آنا کوئی بات ہوگی ان کی شان میں کوئی بات کی جائے گی اس بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا بلکہ مسلمان وہاں پر مر مٹنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے اور کہا گیا کہ آپ پاکستان کے اندر اس قانون کو کیوں نہیں بدلتے ہم نے کہا کیوں بدلیں اس میں تمام انبیاء تمام کتابیں اور قرآن مجید فرقان حمید کا تحف اگر یہ بات نہیں ہوگی گلی گلی میں کیونکہ تمہیں تو عادت ہو چکی ہے اور تم نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جذبہ دیکھ لیا ہے کہ ہم ٹیسٹر مارتے ہیں مسلمان بھوکا پیاسا اپنی چیز کو برداشت کر سکتا ہے بھوک کو برداشت کر سکتا ہے پیاس کو برداشت کر سکتا ہے ہر طرح کے مسائل کو برداشت کر سکتا ہے مگر ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کفار کو اغیار کو ان تمام دنیا کے ملکوں کو یہ پتا چل چکا ہے کہ مسلمان پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شان میں کوئی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا تو میرے محترم دوستو میرے بھائیوں میں زیادہ حال نہیں ہونا چاہتا اور میں نے پچھلے جمعہ بھی اور اس سے پچھلے جمعہ بھی بادشاہی مسجد میں اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی کانفرنس ہوئی میں نے میڈیا کے بارے میں اور میڈیا والوں سے معذرت کے ساتھ یہ بات میں نے کہا کہ آپ کتنا عجیب و غریب آپ نے اس وقت طرز عمل کو اپنایا ہے کہ آپ تمام ان لوگوں کی تصاویر دے رہے ہیں جو لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور خود ہی ان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہیں مگر لاکھوں لوگ جو شمع رسالت کے پروانے پورے ملک میں نکلے ان لوگوں کی آپ نے کوئی تصویر کوئی ویڈیو کوئی ٹیلی ویژن میں پروگرام نہیں چلایا یہ آپ نے نا انصافی کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کا مجمع ہو یا پوری دنیا کے لوگ کوئی دنیا کا انسان نبی علیہ السلاط وسلام جن کو اللہ نے وما ارسل کا اللہ رحمت للعالمین عالمین بنا کر بھیجا جن کو اللہ نے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کیونکہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے وما ارسلنا اللہ کا اللہ کا النا ناصب بشیرم نذیرہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتا تم نے یہ فتنہ قادیانیت پیدا کیا کتنے کامیاب ہو گئے تم نے کیا کچھ اسلام کے خلاف نہیں کیا کہاں تم کامیاب ہو گئے آج دنیا کا کوئی کونا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے میں بھی ایک چھوٹی سی عمر رکھتا ہوں مگر چالیس ملکوں میں میرا سفر ہوا ہے میں نے کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں دیکھا جہاں پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی تو یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے میں پوری دنیا میں دین پھیلا ہے میرے دوستو میں پھر ایک دفعہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو پوری دنیا میں عالمی سطح پر اور پاکستان کے کونے کونے میں کام کر رہی ہے حضرت مولانا لالا عزیز صاحب کا حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کا مولانا عزیز الرحمان جلندری صاحب کا حضرت مولانا حسن صاحب کا اور تمام اکابر علماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے خادم کو پیر کو اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا کی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سب کہہ دو جب آپ گرفتار ہو کر جا رہے تھے مالٹا کی جیل میں جو میں نے وہاں جا کر دیکھی ہے جہاں پر شیخ الہند کی آپ نے خدمت کی ہے آپ نے گمبت خزرہ کو خطاب کر کر کہا تھا چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو شو کے ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو شو کے بلالی و آخر داوانا الحمد الرحمد للہ